من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ۖ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا جس کسی کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا ہی ہوا اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دیتے ہیں بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور ہو بھی وہ با ایمان بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی آپ کے پروردگار اے نبی انعامات میں سے آپ کے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے دیکھ لیجئے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے طالب دنیا کا انجام کچھ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر ہر چاہت پوری ہی ہو جس کا جو ارادہ اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہے کر دیں لیکن ہاں ایسے لوگ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے یہ تو وہاں جہنم کے گڑے میں گھرے ہوئے ہوں گے نہایت برے حالوں ذلت و خواری میں ہوں گے کیونکہ یہاں انہوں نے یہی کہا تھا فانی کو باقی پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تھی اس لیے وہاں رحمت الہی سے دور ہیں ہاں جو طالب دیدار آخرت ہو جائے اور صحیح طریقے سے آخرت میں کام آنے والی نیکیاں مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے اور اس کے دل میں بھی ایمان تصدیق اور یقین ہو عذاب ثواب کے وعدے سے ہی جانتا ہو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو ان کی کوشش قدردانی سے دیکھی جائے گی نیک بدلہ ملے گا یعنی دونوں قسم کے لوگوں کو ایک وہ جن کا مطلب صرف دنیا ہے دوسرے وہ جو طالب آخرت ہیں دونوں قسم کے لوگوں کو ہم بڑھاتے رہتے ہیں جس میں وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ آپ کے رب کی عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے متصرف اور حاکم ہے جو کبھی ظلم نہیں کرتے مستحق سعادت کو سعادت اور مستحق شقاوت کو شقاوت دے دیتے ہیں اللہ کے احکام کوئی رد نہیں کر سکتا اللہ کے روکتے ہوئے کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا آپ کی رب کی نعمتیں نبی عام ہیں نہ کسی سے روکے سے روکیں نہ کسی سے ہٹائے سے ہٹیں وہ نہ کم ہوتی ہیں نہ گھٹتی ہیں آخرت میں لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے دیکھ لیجئے کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کے مختلف درجے رکھے ہیں ان میں امیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں درمیانہ حالت میں بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور درمیانے درجے کے بھی کوئی بچپن میں مرتا ہے کوئی بوڑھا بوڑھا ہو کر کوئی اس کے درمیان آخرت درجوں کے اعتبار سے دنیا سے بھی بڑی ہوئی ہے کچھ تو جہنم کے گڑھوں میں ہوں گے توق و زنجیر پہنے ہوئے کوئی جنت کے درجوں میں ہوں گے بلند و بالا بالا خانوں میں نعمت و راحت سرور و خوشی میں پھر خود جنتیوں میں بھی درجوں کا تفاوت ہوگا ایک ایک درجے میں زمین و آسمان کا سا تفاوت ہوگا جنت میں ایسے ایک سو درجے ہیں بلند درجوں والے اہل علیین کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی چمکتے ستارے کو آسمان کی اونچائی پر دیکھتے ہو یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے پس آخرت درجوں اور فضیلتوں کے اعتبار سے بہت بڑی ہے